معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے حدیث سنائی انہوں نے موسیٰ بن انس سے سنا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی کہا آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دو